سجدہ میں استغفار حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ مغفلی دم بھی کلہ دقہ و جل و ابلا و آخر و اعلیٰ و سر ترجمہ یا اللہ میرے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے اور کھلے چھپے ہر قسم کے گناہ معاف فرما عن ابی حریرت رضی اللہ ان ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي إلى آخره